مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم ابا بولو مرحبا مرحبا جھوم ہبا بولو مرحبا نو وقت ادب ہے آمد محبوب عرب ہے مومنو وقت ادب ہے آمد محبوب عرب ہے جائے آتا و ترب ہے آبد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے بج رہے ہیں شادیاں نے بت لگے کلمہ سنانے ہر زباں پر گئے ترانے شاہ عرب گئے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر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 چھٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا ن دوم تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا کر قصیدہ نور کا نور گیا گیا کا نورا گیا نورا گیا جدل ہاں، مسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا مرہ بن مرہ بن یا نوراٮٔے مرہ بن سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا مرہبا قیامت مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا حضور کی آمد مرحا حرور کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا حسینی نور بن مرحبا نور مرہا زمانہ صبح ویش بے بیاد نور ہے زمانہ صبح ویش بے وادا نور ہے زمانہ سبش شب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 پکار دے دیں قسمت چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہے گئے قسمت چمک اٹھی گئے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکا چلے گا آئی نئی حکومت سکا نیا چلے گا آئی بدلا صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا روح الامین یا ڈوراٮٔین امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا روح امی نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا کا شا فریبش صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور یا مرحبا سرکار قیامت مرحبا دلدار قیامت مرحبا انوار قیامت مرحبا مرہبا منٹار کی آمد سب جھوم کے بولو مرحبا سب جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دیندار کی آمد مرحبا حضور کی آمد پر محمد مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو نوشا تک یہ سب صبح شب ولادت مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا جدل حسین الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں میں شادی رچی ہوئی ہے بجتے ہیں شادیاں شادی رچی ہوئی گئے بجتے ہیں شادیاں نے دولہا بن دولہا صبح شب مرہ مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور مرہ بنا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 اسلام صبح شب میلاد اکبر مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا جد الحسین مرحبا مرحبا مرحبا یا نور عین مرحبا لوٹا گئے تو جہاں میں تم نے ضیا کا بڑا باٹا گئے دو جہاں میں کا باڑا بانٹا گئے دو جہاں میں تو نے زیا کا باڑا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 کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرہبا دیندار کی آمد مرہبا حضور کی آمد مرہبا برو آمد مرحبا مرحبا مرحبا جد جدل مرحبا مرحبا مرحبا جد مرہ مرحبا مرحبا مرحبا یا نور آئیں مرحبا نور سے اپنے سے اپنے عالم نور سے اپنے عالم دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور سے اپنے سرور دنیا جگ مگانے آئے ان کے مارو کے مارو دکھیاروں کو ہم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے دنیا جگ مگانے آئے نور نگاہ نشان کبریا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے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 بن کے بہارے جاں پیزا بن کے بہارے جاں پیزا میرے حضور آ گئے نور سے اپنے ہاں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 بچھا دو راہ میں سلے ادا کی دو سدا سلے ادا کی دو سدا میرے حضور آ گئے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 رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے تبا کی سیر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ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 خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے یا رسول اللہ سول اللہ یا حبیب اللہ حلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے ربی بھی ہم امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اصلا تو سنا حق نے فرمایا کہ بخشا اصلا تو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 حبیب اللہ چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے چاند سا چمکاتے چہرہ نور برساتے ہوئے آ گئے بدرو دجا اہلم و سہلن مرحبا آ گئے بدرو دجا اہلا و سہلا مرحبا سہ کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی میں کے گھر میں آقا کی ولادت ہو گئی مرحبا صد مرحبا مر و اہلگا مرحبا مرحبا صد مرحبا صدمر و اہلگا مرحبا بیت اقصا بام کعبہ بر مکان آمنا بیت اقصا بام کعبہ بر مکان نصب پر چم ہو گیا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا صبح شب فست فصلے بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ صبح شب بلادر بارہ ربی الاول تیری جھلک کے سطح چمکا دیا نصیبہ صبح شب بلادر تیری چمک دمک سے آنند جھلک رہا ہے میرے بھی وقت چمکا صبح شب بلادر باٹا ہے دو جہاں میں تو نے زیا کا بڑا دے دے حسن کا حصہ یا د عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید دیوانوں کی تو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

امین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا تارش اڑا فریرا صبح بے ولادت در گئے ساب کعبہ بر مکان آ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 مرحبا یا یا یا یا رسول رسول اللہ اللہ اللہ حبیب حبیب اللہ مولود کی گھر کے گھر پر اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں اے خلد کی بہارو سرکار آ رہے ہیں جو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 نور دی ویکھن فرشتے آپ دا سار آ گئے سارے گنا دی او سارے گنا گا دی اج عید ہو گئی سارے گنا گا دی اج عید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 یاں دے چین تے قرار آ گئے بھر لو کرم نل جھولیاں اے بھر لو کرم نل جھولیاں اے بھر لو کرم نل جھولیاں مانگتے ہو رحمت لٹا بڑ دو جگ دے مختار آ گئے